سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاش کی نماز پڑھا کرتے تھے حدیث بائیس سو باسٹھ مسند احمد